السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کا لیکچر نمبر اٹھارہ لے کے مجاہد عشائی آپ کے ساتھ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے رسکس اور خصوصاً فائنانشیل رسکس کے حوالے سے گفتگو کی تھی رسک کو ہم نے جنرلی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ کیا ہوتا ہے اور پھر فائنینشیل رسکس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کی بابت فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جو ایکسپلانٹری نوٹس ہیں وہاں پہ کیا کچھ تحریر کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ ہم نے آپ سے long term loans and advances کے بارے میں بھی بات کی تھی اور ان کے ڈسکلوجر کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا چیزیں ڈسکلوز کرنا ہے اور ان کی پریزنٹیشن جو ہے وہ پھر نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں اور بیلنس شیٹ کے اوپر جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے long term deposits and prepayments کی اور کرنٹ ایسٹس کی تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں long term deposits and prepayments اور کرنٹ ایسٹس آج کی گفتگو میں شامل ہوں گے اور ان دو سبجیکٹس کو کور کرنے کے بعد ہماری بیلنس شیٹ کی ایسٹ سائٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آئیے پہلے تو long term deposits and prepayments کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکلوجر اور پرزنٹیشن ریکوائرمنٹس کیا ہے کمپنیز آرڈیننس کے فورتھ شیڈیول اور یہ وہ فورتھ شیڈیول ہے جو کہ امینڈ ہوا ہے پہلے فورتھ شیڈیول میں ایک بہت لمبی تفصیل دی جاتی تھی اب فورتھ شیڈیول میں جو تفصیل ہے اس میں ذکر کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں ہے کہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ لانگ ٹرم ڈپازٹس اور پری پیمنٹس میں علیحدہ علیحدہ کی جائے گی اور any material items shall be disclosed separately یعنی ان مد میں اگر کوئی مٹیریل آئٹمس ہیں تو ان کو علیحدہ سے بھی دکھایا جائے گا تو یہ بات جو ہے یہ فورتھ شیڈیول کے حوالے سے ہوگی اب ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم لونز کی ہم نے بات کر لی لانگ ٹرم ایڈوانسز کی بات کر لی اب یہ لانگ ٹرم ڈپازٹس کیا ہیں اور ان میں اور ایڈوانسز اور لونز میں کیا فرق ہوا بھائی لون تو آپ نے کسی کو قرض دیا ایڈوانس آپ نے کسی امپلائی کو تنخواہ کے اگینسٹ یا کسی مخصوص اخراجات کے اگینسٹ اخراجات کے لیے آپ نے اس کو پیسے ایڈوانس میں دے دیے ڈپازٹس وہ ہیں کہ جو ڈپازٹس ہم مثلاً فون کا ڈپازٹ ہے لگوانے کے لیے ٹیلی فون کمپنی کو ڈپازٹ دینا پڑتا ہے سوئی گیس کے کنیکشن کے لیے ڈپازٹ دینا پڑتا ہے بجلی کے کنیکشن کے لیے ڈپازٹ دینا پڑتا ہے یہ وہ تمام ڈپازٹس ہیں جو کہ لانگ ٹرم ڈپازٹس میں کیونکہ ان کی کوئی مدت نہیں ہوتی جب تک آپ ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں جب تک آپ کو ٹیلی فون کا کنیکشن چاہیے بجلی چاہیے پانی چاہیے گیس چاہیے وہ تمام عرصہ جو ہے وہ جو اماؤنٹس ہیں وہ آپ ڈپازٹس پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ڈپازٹس ہیں ایڈوانسز جیسے میں نے کہا کہ ایڈوانسز تو آپ نے کسی کو پیسہ کسی خاص مقصد کے لیے پیشگی ادائیگی کی جب اس کا کلیم یا بل آئے گا تو وہ ایڈوانس ایڈوانس میں سے ایڈجسٹ ہو کے ایڈجسٹ ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا یا وہ ایکسپینس کے طور پہ بک ہو جائے گا یا اگر وہ ایڈوانس جو ہے وہ ایکسپینس کے طور پہ یا ایسٹس اگر خریدے گئے ہیں اس کے اگینسٹ تو وہ اس طریقے سے اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا لون کی اگر واپسی ہوگی تو لون ختم ہو جائے گا اس میں پروفٹ آتا ہے تو پروفٹ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں مارک اپ آتا ہے تو مارک اپ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں چلا جائے گا لانگ ٹرم ڈپازٹس آپ کا پیسہ لوگوں کے پاس کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ کو یہ بلڈنگ کرائے پہ چاہیے یا گھر پہ کرائے پہ چاہیے ایک سال کا سیکیورٹی ڈپازٹ کرایا جو ہے ایک سال کا کرایہ جو ہے وہ سیکیورٹی ڈپازٹ کے طور پہ رکھوا دیں اور اس کے بعد آپ کرایہ دیتے رہیں تو سیکیورٹی ڈپازٹس جو ہیں یہ ایک لانگ ٹرم لانگ پیریڈ کے لیے رکھے گئے ہوتے ہیں اور ان کی واپسی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہاں اگر آپ وہ بلڈنگ چھوڑ دیں یا آپ ٹیلی فون استعمال کرنا بند کر دیں یا بجلی کا استعمال بند کر دیں یا گیس کا استعمال بند کر دیں تو تب وہ ڈپازٹس جو ہے وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں فرام دی ڈپارٹمنٹ شرط یہ ہے کہ آپ نے تمام بلوں کی ادائیگی کی ہو تو وہ آپ کو ڈپازٹس جو ہے وہ واپس مل جائیں گے تو ڈپازٹس ایڈوانسز لونز میں یہ فرق جو ہے یہ بھی سمجھنا ضروری تھا تو اب بات آئی کہ جی آپ نے مثلا ہم کہتے کہ جی لانگ ٹرم ایڈوانس ہم نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں اس کی پریزنٹیشن کیا ہے کہ جی پہلی بات کہ جی کنسیڈرڈ گڈ کون سے ہیں اور بیڈ کون سے ہیں اور ڈاؤٹفل کون سے ہیں وہ اگر ہے تو ان کی علیحدہ علیحدہ کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے یہ لانگ ٹرم ایڈوانسز ہیں کہ جن پہ کوئی سیکیورٹی ہم نے کسی سے نہیں لی ہوئی یہ ان سیکورڈ اور یہ ایڈوانسز دیے گئے شاید سپلائرز کو دیے ہم نے یا کانٹریکٹرز کو جو کہ بلڈنگ بنا رہے ہیں یا مشینری انسٹال کر رہے ہیں اور ہمیں یعنی کمپنی کو یہ پوری امید ہے کہ یہ تمام کے تمام ایڈوانسز جو ہیں یہ ایڈجسٹ ہو جائے لانگ ٹرم ڈپازٹس کی جب بات آئی تو اس میں ہم نے کہا اور پری پیمنٹس کی بات آتی ہے کہ جی دونوں کو علیحدہ علیحدہ دکھانا ہے کہ سیکیورٹی ڈپازٹس کیا ہیں اور پری پیمنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں پری پیمنٹ کیا چیز ہوتی ہے پری پیمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ان ایڈوانس کوئی ریگولر خرچے جات جو ہیں ان کو ایڈوانس میں پے کر دیا ہے ایڈوانس نہیں ہے یہ کسی کو آپ نے پیسہ کسی خاص اخراجات کے لیے نہیں دیا آپ نے یہ پیسہ جو ہے یہ آپ نے اگر بارہ مہینے کا کرایہ دینا تھا سال کا تو چھ مہینے اس اکاؤنٹنگ ایئر میں فال کر گئے تو وہ ایکسپینس ہو گیا اگلے چھ مہینوں کا جو کرایہ ہے وہ پیشگی چلا گیا یہ پیشگی جو پیمنٹ ہو گئی یہ پروفٹ اینڈ لاس کو اس سال کے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں اس سال کے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں یا فائنینشیل ایئر میں چارج نہیں ہوگی یہ بلکہ کنسیڈر کی جائے گی کہ ہم نے پری پے کر دیا ہے تو ایڈوانس میں پیمنٹ کر دی ہے جس کی کہ اکاؤنٹنگ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ آئندہ فائنینشیل ایئر کے اندر جا کے ہوگی کہ وہ پری پیمنٹ میں سے ٹرانسفر ہو کے ایکسپنس میں چارج ہو جائے گا اور آئندہ سال کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر وہ as an item of expenditure show ہوگا تو سیکورٹی ڈپازٹ اب سیکورٹی ڈپازٹ ہم نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں ہم ہیں اور کیونکہ جتنا ڈسکلوجر ہے وہ یا بیلنس شیٹ یا فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کے اوپر ہے یا اس کی اگر تفصیل جو ہے اور تفصیل جو ہے وہ ہم نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دیتے ہیں لہذا نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کی ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ اور پھر یہ بات پہلے بھی کہی گئی ہے دوبارہ دہرائی دیتے ہیں کہ کمپیریٹو فگرز پچھلے سال کی فگر اور اس سال کی فگر کرنٹ فگر جو ہے وہ دونوں دینا ضروری ہے دونوں دکھانا ضروری ہے تاکہ اس سے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پڑھ رہا ہے اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جناب کمپنی کے جو ہے وہ کس طریقے سے پیسے کا استعمال جو ہے وہ کر رہی ہے تو سیکیورٹی ڈپازٹ آپ علیحدہ سے شو کریں گے اور پری پیمنٹ کے ساتھ علیحدہ سے دکھائیں سیکیورٹی ڈپازٹ کی آپ تفصیل بیان آپ کہتے ہیں کہ they mainly comprise of security deposit with leasing companies اب آج کل بہت عرصے سے گاڑیاں مشینری وغیرہ جو ہے وہ لیس کی جاتی ہیں لیسنگ کمپنیز آپ کو وہ خرید کے چیز جو ہے وہ آپ کو دے دیتی ہیں اور آپ اس کی ری پیمنٹ جو ہے over a defined period of time کرتے ہیں یہ لیسنگ کمپنی جس وقت آپ کے ساتھ لیس کا اگریمنٹ اپ کرتی ہے تو اس میں ان کی ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ جی آپ ان کے پاس سیکورٹی ڈپوزٹ رکھوائیں گے ایک سرٹن ویلو چاہے وہ پانچ پرسینٹ ہو یا دس پرسینٹ ہو وہ آپ کو سیکورٹی ڈپوزٹ جو ہے وہ ان کے پاس رکھوانا ہوتا ہے شاید یہاں پہ یہ بھی بتا دینا صحیح ہوگا مناسب ہوگا کہ سیکیورٹی ڈپازٹس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے انسٹالمنٹ یا بل کی پیمنٹ نہیں کر پاتے تو وہ جو سیکورٹی ڈپوزٹ رکھا ہوا ہے اس میں سے کچھ اماؤنٹ کی ریکوری جو ہے یا کچھ اماؤنٹ کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جی اگر آپ کا ڈپازٹ پیسہ پڑا ہوا ہے کسی کے پاس تو آپ کو ظاہر ہے اس بات کی ضرورت ہوگی اور اس بات کو جو ہے وہ انفورس کرانے کی ضرورت ہوگی کہ جی یہ آپ کا پیسہ جو ہے چونکہ آپ بلوں کی ادائیگی باقاعدگی سے کر رہے لہذا یہ پیسہ میرا جو ہے یہ مجھے واپس ملنا چاہیے یا اگر آپ یہ ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم سیکیورٹی ڈپازٹ بھی آپ کے پاس رکھوا دیتے ہیں تو آپ جو ہمیں اماؤنٹ یا جو چیز ہمیں لیز پہ دے رہے ہیں اس کا اماؤنٹ جو ہے لیس اماؤنٹ جو ہے وہ اس اماؤنٹ سے آپ کم کر دیں یہ بھی آپ کہہ سکتے یا at the end of the day کہ جی ایڈجسٹمنٹ جس وقت کرنی ہے تو اس میں سیکورٹی ڈپازٹ کو مد نظر رکھ کے ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی یا ری پیمنٹ جو بنیں گی وہ اس چیز کو سامنے رکھ کے کی جائیں گی تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ سیکورٹی ڈپازٹ سے ہیں تو اس کمپنی نے جس کی ہم یہ آپ کو تفصیل بتا رہے ہیں اس کمپنی نے یہ سیکیورٹی ڈپازٹس جو ہیں یہ لیسنگ کمپنیز کو بیشتر جو ہیں وہ دیے ہوئے تھے اور اس لیے انہوں نے اس کا ایکسپلینیشن جو ہے وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں کیا یوں لانگ ٹرم ڈپازٹس اور پری پری پیمنٹس پیمنٹس جیسے میں نے کہا اس کے بارے میں کوئی مزید تفصیل دینے کی کوئی ضرورت کیونکہ prepayment prepaid expenses insurance کا جو پری پیمنٹ ہو رہی ہے یا پریمیم جو ہے وہ ایڈوانس میں جا رہا ہے یا کرایہ ایڈوانس میں جا رہا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پری پیڈ ایکسپینسز ہیں اور ان کو جو ہے وہ آپ نے یعنی پیشگی ادائیگیاں کی ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل یا اس کا بریک اپ کی کوئی ایسی ضرورت نہیں کیونکہ یہ روٹین کے معاملات ہیں اور اگلے سال میں ظاہر ہے کہ یہ پری پیمنٹ نہیں رہے گی یہ جو ہے وہ ایکسپنس میں آ جائے گا اس لیے اس کی تفصیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں سیکورٹی ڈپازٹس ہاں جہاں پہ آپ نے یہ لکھا کہ جی یہ لیسنگ فیسلٹیز ہے فیسلٹیز آپ نے اویل کی ہوئی ہیں تو مناسب تو یہ ہے کہ جی ان تفصیل ان لیسنگ فیسلٹیز کی تفصیل بھی دے دیں آپ لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہ پہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں آپ نے لیسنگ فیسلٹیز کا ڈیٹیل میں ذکر کیا ہوگا جب آپ نے وہاں پہ ذکر کیا ہوگا تو یہاں پہ دوبارہ سے انہی باتوں کو دہرانا صحیح نہیں صرف یہ ہے کہ for details please see note number such and such اتنا کہہ دینا مناسب ہوگا البتہ سیکیورٹی ڈپوزٹ جس جس لیسنگ کمپنی کو دیے گئے جتنے جتنے دیے گئے وہ اگر اماؤنٹ یہاں پہ مینشن کر دیا جائے اور لیسنگ کمپنی کا نام مینشن کر دیا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ایک چیز بیشتر کے میں اگلے موضوع کی طرف جاؤں یہ بھی کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں چاہے وہ کمپنیز آرڈیننس کی ہیں چاہے وہ اسٹینڈرڈس کی ہیں اور پرٹیکولرلی وہ انفارمیشن جو ہم نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دے رہے ہیں یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ ایک منیمم ریکوائرمنٹس ہیں this is the least that the regulators expect that you will disclose as part of explanation of the financial statements why under to make those financial statements become more understandable by those who read those financial statements تو یہ منیمم ریکوائرمنٹس آپ اس سے زیادہ انفارمیشن دے سکتے ہیں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے آپ کی سارا آپ کا سارا ایفرٹ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ پریزنٹ کر رہے ہیں وہ پڑھنے والا چاہے اس کا کمپنی سے تعلق ہے براہ راست یا نہیں ہے چاہے وہ حصے دار ہے اس وقت کمپنی کا یا نہیں ہے چاہے وہ کریڈیٹر ہے چاہے وہ لینڈر ہے کمپنی کو چاہے وہ بروور ہے کمپنی کا یا نہیں ہے آئندہ ہو سکتا ہے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہو جو اس کمپنی کو لینڈ کرنا چاہتے ہو جو اس کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہوں ان کو بھی تمام تر لوگوں کو انفارمیشن جو ہے اس کمپنی کے بارے میں وہ انہی نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس اور انہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے لہذا جہاں پہ اسٹینڈرڈس اور کمپنیز آرڈیننس جو ہے وہ minimum necessary requirements lay down کرتا ہے وہ میکسیمم نہیں لے ڈاؤن کرتا وہ منیمم کرتا ہے آپ پہ کوئی بندش نہیں کہ آپ اس سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ in notes to the accounts کے اندر آپ دیں تاکہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس زیادہ اچھے طریقے سے existing investor prospective investor prospective supplier prospective existing supplier prospective lender prospective lender یہ تمام لوگ جو ہیں جو اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں ان تمام لوگوں تک آپ کی کمپنی کے بارے میں انفارمیشن ڈیٹیل اور حت الامکان ڈیٹیل تک جو ہے جو آپ دے سکتے ہیں without exposing yourself to the public at large in terms of the detailed policies وہ آپ ایک مناسب طریقے سے ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے بہت دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس ہمارا کام صرف اسی حد تک ہے کہ جو کمپنیز آرڈیننس کی ریکوائرمنٹ اس کو فلفل کر دیا جائے جو اسٹینڈرڈ کے حساب سے جو بات لکھی ہے بس اسی حد تک کی جائے اس سے آگے جانا جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو یہ ایٹیچیوڈ از ناٹ ا کنسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ اٹس ناٹ اے پازیٹو ایٹیچیوڈ انفارمیشن آپ یہ ڈسکلوجر سارا اسی لیے کر رہے ہیں یہ مینجمنٹ کے لیے نہیں کر رہے یہ آپ جو پبلک ایٹ لارج ہے جس نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے اس کے لیے کر رہے ہیں اسی لیے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں وہ میننگ فل ہونے چاہیے ان میں جو مواد ہونا چاہیے وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرے اور اس چیز کو ایکسپلین کرے کہ وہ فگرز جو کہ بیلنس شیٹ پہ آ رہی ہیں یا کہیں اور آ رہی ہیں ان کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے اور اسی کے حساب سے ہمیں جو ہے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کو تیار کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کرنٹ ایسٹس کی کرنٹ ایسٹس میں آپ کو یاد ہے کہ کچھ چیزیں مثلا انوینٹریز تھیں یا اسٹاک اینڈ ٹریڈ ہے تو یہ اس کا ذکر ہم اس کی ویلویشن کے بارے میں اور مختلف اس کے ڈسکلوجر اس کی پرزنٹیشن آئی ایس ایس کے حوالے سے یہ ہم بات کر چکے لیکن چونکہ کرنٹ ایسٹس کی اب بات ہے اور بیلنس شیٹ کے آئٹمس کی بات ہے تو نان کرنٹ ایسٹس کو جہاں پہ ہم نے ختم کیا اس کے بعد اب کرنٹ ایسٹس کی طرف آتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ڈسکلوجر کی ریکوائرمنٹس فورتھ شیڈیول کے حساب سے کمپنیز آرڈیننس کے وہ کیا ہے فورتھ شیڈیول کمپنیز آرڈیننس اب صرف ایک سجیسٹڈ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ دے رہا ہے اور وہ سجیسٹڈ کلاسفیکیشن یہ ہے کہ stores spares and loose tools علیحدہ سے دکھائیں گے اسٹاک ان ٹریڈ علیحدہ سے بیان کریں گے trade debts other than loans and advances showing considered good doubtful اور bad separately loans and advances showing considered good and doubtful اور بیڈ اب پہلے تو ذرا یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیں کہ لونز اینڈ ایڈوانسز کی ابھی ہم نے بات کی بھائی loans and advances long term loans and advances تو ہم نان کرنٹ ایسٹ پہ بھی بات کریں یہاں کہا گیا بھائی یہ وہ لونز اینڈ ایڈوانسز ہیں جو کہ اگلے بارہ مہینے کے اندر ہمیں واپس آنے ہیں یا جن کی سیٹلمنٹ متوقع ہے جو بارہ مہینے کے اندر اندر بیلنس شیٹ کی جو ڈیٹ ہے اس کے بارہ مہینے کے اندر اندر واپس ہو جانے ہیں سیٹل ہو جانے ہیں ختم ہو جانے ہیں وہ کرنٹ ایسٹس میں شو ہوں گے جو اس پیریڈ سے بعد کے ہیں وہ پھر بھی لانگ ٹرم میں رہیں گے تو یہ تو یہ بات ہو گئی ٹریڈ ڈیٹس یعنی وہ کسٹمرز جن کو ہم جو مال مینوفیکچر کر رہے ہیں ادھار پہ دیتے ہیں اور بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ وہ ادائیگی جو انہیں مال سپلائی ہو چکا ہے جو ہم نے مال سپلائی کیا ہے ان کو اس کی ادائیگی ابھی نہیں آئی کیونکہ ان کا کریڈٹ پیریڈ چل رہا ہے اور وہ بیلنس شیٹ ڈیٹ کے بعد کسی ڈیٹ پہ ختم ہوگا تو یہ ٹریڈ ڈیٹس ہیں اور چونکہ ان کی سیٹلمنٹ بھی کوئی ایسی کریڈٹ پیریڈ تو نہیں ہے ہوتا کہ جی چوبیس مہینے کا کریڈٹ پیریڈ وہ اگر چوبیس مہینے کا ہوگا تو وہ تو لون بن جاتا ہے اس کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے تو ٹریڈ ڈیٹس وہ ہیں کمرشل ڈیٹس وہ ہیں کہ جو بارہ مہینے کے اندر اندر جس کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی ان ٹریڈ ڈیٹس کے اندر پھر وہی چیز کہ جناب کچھ بیشتر ڈیٹس تو آپ کی ضرور ایسی ہوں گی کہ جن کے بارے میں آپ سو فیصد یقین سے کہتے ہیں کہ جی یہ متوقع پیریڈ کے اندر اندر آپ کے پاس جمع کرا دی جائیں گی کچھ کے بارے میں خدشہ ہے کہ جی شاید یہ متوقع کریڈٹ پیریڈ کے اندر اس کی پیمنٹ نہ آئے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے ہی نہ تو وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہیں ان کی ادائیگی ان کی واپسی ان کی پیمنٹ آپ کو وہ ڈاؤٹ فل آپ کنسیڈر کر رہے پتہ نہیں آتی یا نہیں جو مالک تھا جس کاروبار کا جس کو دیا آپ نے مال سپلائی کیا وہ مالک جو ہے وہ بیمار ہے یا ملک سے باہر چلا گیا ہے پتہ نہیں آئے گا واپس نہیں آئے گا صحت یاب ہوتا ہے دکان دوبارہ کھولتا ہے نہیں کھولتا کیا ہوتا ہے تو ڈاؤٹ فل ہو گیا معاملہ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے بیڈ ڈیٹس کی یعنی وہ ڈیٹس جو کہ آپ سمجھے ہیں کہ جی یہ تو اس کی تو واپسی نہیں ہونی اب ان تمام ڈیٹس کے اگینسٹ جو ڈاؤٹ فل ہے اور جو بیڈ ہے بیڈ اگر سال کے دوران ہو گئی تو آپ نے اس کو رائٹ آف کیا اگر ڈاؤٹ فل ہے تو اس کے خلاف بیڈ ڈاؤٹ فل ڈیٹس کے خلاف آپ پروویژنگ کرتے ہیں اب کئی دفعہ اگر اگر ایک کاروبار جو ہے وہ جس کو آپ نے مٹیریل سپلائی کیا ہے یا مال سپلائی کیا ہے اس کی کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ جی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل اس کا یہ بینکرپٹ ہو گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا یہ کاروبار نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کے حالات کچھ ایسے ہیں آج کل لیکن آپ اس ڈیٹ کو اس وقت تک رائٹ آف نہیں کرنا چاہتے کہ جب تک وہ آرگنائزیشن موجود ہے اور کسی نہ کسی لیول پہ کام کر رہی ہے تو گو آپ اس کو بیڈ کلاسیفائی کر دیتے ہو لیکن اس کو اپنی کتابوں سے اس کو رائٹ آف نہیں کرتے اس کو نکال نہیں دیتے اس کو کتابوں میں مینٹین کرتے ہو لہذا ان دونوں چیزوں کے یعنی ڈاؤٹفل ڈیٹس اور بیڈ ڈیٹس کے لیے آپ کے پاس پروویژنگ کی جاتی ہے اور پروویژن جو ہے وہ آپ اسپیسیفک پروویژن بھی کر سکتے ہو کسی خاص ڈیٹ کے لیے بھی پروویژن کر سکتے ہو اور جنرل پروویژن بھی کر سکتے ہو ان ڈیٹس کے کہ جی اتنے فیصد آف دی ٹوٹل ڈیٹر جو ہے وہ ہم نے پروویژن کیا ہے پروویژن کا رائٹ بیک پروویژن میں ڈکریز انکریز یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ون میں جو ہے وہ ذکر کر چکے ہوئے ہیں اور جب ہم پروفٹ اینڈ لاس پہ آئیں گے جہاں پہ کہ جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ایک حصہ ہے تو وہاں پہ بھی اس کا ذکر دوبارہ کیا جائے گا تو فی الوقت کرنٹ ایسٹس اور ڈسکلوجر کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس پہ واپس ہم آتے ہیں ٹریڈ ڈیٹس جو ہیں اس میں آپ یہ کمرشل ڈیٹس ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے ضمن سے جو اس کی وجہ سے جو ڈیٹ ارائیز ہوئی اس میں لونز یا ایڈوانس شامل نہیں ہیں وہ آپ دکھائیں گے اور ان ٹریڈ ڈیٹس کو گڈ ڈاؤٹ فل اور بیڈ میں کلاسیفائی کریں گے اور اگر کوئی پروویژن ہے تو وہ پروویژن اس ٹریڈ ڈیٹ کے اماؤنٹ سے ناک آف ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں اسٹاک ان ٹریڈ کی اسٹاک اینڈ ٹریڈ انوینٹری آپ کو یاد ہے ہم نے اس کا بہت تفصیل سے ذکر کیا کہ جی ویلویشن کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں LIFO FIFO weighted average methods disclosure کی ریکوائرمنٹس وغیرہ تو یہ کرنٹ ایسٹس کرنٹ ایسٹس میں ان کا شمار جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ فیسلٹی یا کام جو ہے اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے اس یا ہم نے جو جو فنشڈ گڈز بنائے ہیں جو مال بن کے تیار ہو گیا ہے لیکن ابھی بکا نہیں ہے وہ بھی اسٹاک اینڈ ٹریڈ میں آتا ہے اس میں ورک ان پروگرس بھی آتا ہے یہ work in progress capital work in progress سے مختلف ہے یہ وہ ورک ان پروگرس ہے کہ وہ مال جو ابھی مشین پہ ہے یا مشین میں ہے یا بن رہا ہے لیکن پوری طرح سو فیصد فنشڈ نہیں ہوا لہذا ورک ان پروسیس تو یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے اس کی ویلیویشن کیسے ہوتی ہے اس کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں تو اس کو اور اس کی آگے تفصیل جو ہے کہ جی بریک اپ اس کا کہ را مٹیریل اس میں کتنا ہے فنش گڈز کتنے ہیں سیمی فنش گڈز کتنے ہیں یا ورک ان پروسیس کتنا ہے یہ تمام چیز جو ہے یہ تفصیل جو ہے یہ آپ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دکھائیں گے stores spares and loose tools اب یہ جنرل اسٹورز ہیں جنرل اسٹورز میں کسی بھی فیکٹری میں کسی جگہ مینوفیکچرنگ یونٹ میں بہت اور بھی مختلف قسم کے سٹورز بلب بجلی کے ٹیوب لائٹس وغیرہ یہ آتے ہیں یونیفارمز اوور آلز ٹاولز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اسٹیشنری کا اسٹاک ہو سکتا ہے اور کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں گاڑیوں کے اسپیئرس مشینری کے اسپیئرس ہو سکتے ہیں وہ ٹولز جو کہ روزمرہ الیکٹریشین کو چاہیے پلمبر کو چاہیے اور یہ تمام لوگ چونکہ فیکٹری کے اندر ان کے یا فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کے جو ٹولز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کا سٹاک اگر ہم کیری کر رہے وہ بھی ہوگا تو ان کو جو ہے ہم ایک علیحدہ کیٹیگری بناتے اس کو اسٹاک اینڈ ٹریڈ میں شامل نہیں کرتے اس کو علیحدہ سے شو کرتے ہیں اور اسٹورز اور loose tools generally average cost پہ شو کیا جاتا ہے اسپیئرز جو ہیں وہ ہم جو اس کی کاسٹ آف پرچیز ہے اس کے اوپر شو کرتے ہیں اسٹاک اینڈ ٹریڈ میں یہ یاد رہے کہ را مٹیریل پیکنگ مٹیریل کئی جگہ پہ پیکنگ کارٹنز میں گڈز ڈال کے آگے بیچے جاتے تو پیکنگ مٹیریل بھی جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے پیکنگ مٹیریل میں تمام تر چیز پیکنگ مٹیریل ڈبے بھی ہو سکتے ہیں پیکنگ مٹیریل گنی بیگز بھی ہو سکتے ہیں یہ بوریاں بھی ہو سکتی ہیں تھیلے بھی ہو سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیکنگ مٹیریل میں آئے اور پیکنگ مٹیریل جو ہے وہ اس میں آتا ہے اسٹور اینڈ لوز ٹولس میں نہیں آئے تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے اس کے علاوہ اور جو کرنٹ ایسٹس کے اندر آئٹمس ہیں ان میں trade deposits and short term prepayments and current account balance with statutory authorities interest یا profit accrued other receivables specifying material items financial assets tax refunds due from government اور کیش اینڈ بینک بیلنس اب ٹریڈ ڈپازٹ کیا ہوا ہے ٹریڈ ڈپازٹ یہ ہے کہ جی آپ کا کسی ایک ادارے کے ساتھ آپ اس سے مٹیریل خریدتے رہتے ہیں آن اے ریگولر بیسس وہ ریگولر سپلائر ہے وہ کہتے جی ٹھیک ہے میں آپ کو کریڈٹ پیریڈ بھی دیتا ہوں لیکن آپ میرے پاس ایکس اماؤنٹ منی جو ہے وہ ڈپازٹ بھی رکھیے تو وہ ٹریڈ ڈپازٹ ہو گیا پری پیمنٹس جیسے میں نے کہا تھا کہ جی یہ جن کی settlement within short period of the balance sheet date ہو جانی ہے وہ شامل ہیں کئی ریگولیٹری اتارٹیز یا اسٹیچوٹری اتارٹیز کسٹمس کی ڈپارٹمنٹ ہے کہ جی آپ یہ رکھ دے گارنٹی دے دے یا آپ یہ کیش ڈپازٹ ہمارے پاس کرا دے اس کی بیسس پہ ہم یہ آپ کا گڈس جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں آپ یہ پیسے جو ہے وہ ریلیز کروا لیں گے جب آپ کسٹم ڈیوٹی پے کر دیں گے تو اس قسم کے ڈپازٹس جو ہیں جو کہ ایک ڈیفائنڈ پیریڈ کے لیے رکھے جاتے ہیں مختصر مدت کے لیے ناٹ ایکسیڈنگ ٹویلو منتھس وہ بھی اس میں آتے ہیں آپ کے بینک میں ڈپازٹس ہیں یا آپ نے سرٹیفکیٹس میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے اس پہ پروفٹ ڈیو تھا تھرٹیتھ جون کو لیکن آپ کو ملا نہیں ایکچولی کیش ریسیو نہیں ہوا انکم بک ہو گئی لیکن ریسیویبل بھی ساتھ بک ہو رہا ہے تو یہ پروفٹ جو آنا ہے جو ریسیو ہونا ہے ارن ہو چکا ہے لیکن ابھی ریسیو نہیں ہوا کیش میں یہ بھی کرنٹ ایسٹس میں آتا ہے اس کو بھی علیحدہ سے شو کرنا ہے ادر ریسیویبلس ان تمام چیزوں کے علاوہ اگر پھر بھی کوئی اور ریسیویبلس ہے اور وہ ایک خاص مطلب کوئی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ بنتا ہے یا مٹیریل اماؤنٹ بنتا ہے تو وہ بھی اور ان کی تفصیل کہ جی یہ کیا ہے یہ کیا ریسیویبلس ہیں کس قسم کے ریسیویبلس ہیں پھر اگر ٹیکس کے ریفنڈز کوئی ڈیو ہیں چاہے وہ سیلز ٹیکس کے ریفنڈز ہیں چاہے وہ انکم ٹیکس کے ریفنڈز ہیں اور وہ اسسمنٹس ہو چکی ہیں اور صرف اب ان کا آنا جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے تو ان کو بھی شو کرنا ہے کیش اینڈ بینک بیلنسز تو ظاہر ہے کہ جی وہ شو ہوں گے کیونکہ وہ بھی آپ کا ایسٹ ہے اور کرنٹ ایسٹ ہے اور ان میں ہر وقت جو کاروبار آپ کر رہے ہیں اس کاروبار کاروبار کے کے وقت حساب سے اس میں رد و بدل آتا رہتا ہے بڑھتا بھی رہتا ہے کیش اینڈ بینک بیلنس کم بھی ہوتا رہتا ہے تو یہ تو اس پہ اب آگے بات financial assets IAS thirty two اور تھرٹی نائن کے حوالے سے ان کا ذکر بھی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ ہم نے بیچنی ہیں اور فوری طور پہ بیچنی اور اس نیت سے ہی خریدی ہیں کہ یہ جی ہم نے بیچنی وہ انسٹرومینٹس کا یہاں پہ ذکر آئے گا اب کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں یہ تو ہو گئی ایک تفصیل لمبی چوڑی اب ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کمپنی نے کوئی مال جو ہے وہ اگر اپنے امپلائیز کو بیچا ہے یا کوئی فائنینشیل ایسٹ ایسا کریٹ ہوا ہے کمپنی میں جو کہ employees including chief executive directors اور کمپنی کے سینئر ایگزیکٹوس تو ان کی تفصیل کہ جی وہ ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہے جو ان سے لینا ہے کن سے تمام امپلائیز سے نہیں in particular chief executive directors اور ایگزیکٹو سے اس کے ساتھ وہ ٹریڈ ڈیٹس لونز ایڈوانسز یا فائنینشیل ایسٹس جو کہ ریلیٹڈ پارٹیز نے ہمیں ادا کرنے ہیں ان کا علیحدہ سے ذکر آئے گا ان کی علیحدہ سے تفصیل آئے گی اور وہ بائی پارٹی نیم آئے گی کہ جی ٹوٹل اماؤنٹ ان سے کیا لینا آپ کو انویسٹمنٹس فائنینشیل انسٹرومینٹس جو کہ آر ہیلڈ فار سیل اس میں جو انویسٹمنٹس ان ریلیٹڈ پارٹیز ہیں ان کو علیحدہ سے ڈیفائن کیا جائے گا اور ادر انویسٹمنٹس جو ہیں ان کو علیحدہ سے انویسٹمنٹس ہیلڈ ٹو میچیورٹی وہ میچیورٹی جو ہے ڈیٹ جو ہے وہ بارہ مہینے کے اندر ہے اویلیبل فار سیل ہیں ہیلتھ فار ٹریڈنگ پرپسز ہیں اور ان کے خلاف پروویژنز اگر کیے گئے ہیں تو وہ کیا ہے کہ جی جس وقت ان کی ویلیویشن پرانی ویلیویشن نئی ویلیویشن ڈفرنس ان ویلیویشن تو اس میں ڈکریز ہے یا انکریز ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ اکارڈنگلی جو ہے اور پروویژن جو ہے وہ ٹریڈ ڈیٹرز کی بھی لونز ان ایڈوانسز کی بھی اور انویسٹمنٹ کے ویلیوز میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو اس کے بھی اگر پروویژن کیا گیا ہے تو اس کی تفصیل جو ہے تمام تر دکھائی جانی تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک بیلنس شیٹ کسی ایک کمپنی کی جو کہ تیس جون دو ہزار چار کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بیلنس شیٹ ہم نے بنائی اس میں کرنٹ ایسٹس کے یہی ٹاپک اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو کرنٹ ایسٹس کے حوالے سے ہم کی پریزنٹیشن دیکھ رہے ہیں کمپیرٹیو سال کے اور پچھلے سال کے دینے ہیں نوٹس ایکسپلانٹری نوٹس کا ریفرنس دینا ہے یہ بیلنس شیٹ کے اوپر ہے face of the balance sheet سب سے پہلے کرنٹ ایسٹس کے اندر اسٹورز اینڈ اسپیئرس اس کا اگر ایکسپلانٹری نوٹ ہے تو اس کا ریفرنس اس سال کی فگر پچھلے سال کی فگر اس کے بعد stocks and stores in transit at cost اس کی فگر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ابھی تک ہمارے گو ڈاؤن میں یا ہمارے پاس ہماری فیکٹری کے اندر نہیں پہنچ سکی لیکن ہم نے ان کی پیمنٹ کی ادائیگی کر دی ہوئی ہے ہم نے ان کی پیمنٹ کر دی ہے لیکن وہ راستے میں جہاز پہ ہے ٹرک پہ ہیں وہ ابھی پہنچ رہی ہیں ہمارے پاس جس ڈیٹ کو ہم نے بیلنس شیٹ ڈرا اپ کی ہے اس ڈیٹ کو وہ ہماری فیکٹری میں نہیں پہنچی تھی ان ٹرانزٹ ہے اس جتنا مال ایسا ہے جو کہ ان ٹرانزٹ ہے اور پہنچا نہیں لیکن اس کی ادائیگی کر دی گئی ہے اس کو بھی شو کیا جاتا ہے as part of current assets اور سپریٹلی ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کے بعد اسٹاک ان ٹریڈ آ گیا پھر short term investments trade debts loans advances deposits prepayments and other receivables ان سب کا ایکسپلینٹری نوٹ اور کیش اینڈ بینک بیلنس تو اس طریقے سے کچھ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی ٹو کمپنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کمپنی میں ہر یہ چیز موجود ہو بھائی ہو سکتا ہے کہیں ان ٹرانزٹ کچھ بھی نہ ہو تو ہمیں ان ٹرانزٹ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ long term loans and advances نہ ہوں تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کمپنی کے جو ایکچولی کرنٹ ایسٹس ہیں ان کو دیکھ کے ان کی کلاسیفیکیشن جس وقت کی جاتی جس کے ٹرانزیکشن کوئی ہوتی ہے اس کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے اور اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے تو یہ چیز اس وقت طے ہو جاتی ہے کہ جی کیا ہے یا کیا نہیں ہے تو یوں بیلنس شیٹ کے اندر ہم نے کرنٹ ایسٹس کو شو کیا اب بیلنس شیٹ پہ ہم نے نوٹس کا حوالہ دیا تو سب سے پہلے اسٹورز اینڈ اسپیئرس کی بات ہوئی تو اب نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کے اندر وہی کمپیرٹیو فیگرس اس سال کے اور پچھلے سال کے اس اسٹورز اینڈ اسپیئرز میں کیا کچھ شامل ہے اس کی تفصیل دیکھ رہے ہیں کہ جی اس میں اسٹورز شامل ہیں general stores spares loose tools oil and lubricants اور سول اسٹورز تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کمپنی نے اپنے اسٹورز اینڈ اسپیئرز کے اندر سیپریٹلی شامل کی اور اس کا ایگریگیٹ جو ہے وہ بیلنس شیٹ پہ شو کیا گیا یا مین نوٹ میں شو کیا گیا اس کے بعد آئیے اسٹاک ان ٹریڈ پہ اسٹاک ان ٹریڈ میں ان کے پاس شامل ہے اس کی بریک اپ ہے raw materials and chemicals packing materials work in process اور فنشڈ گڈس عام طور پہ جو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں یا کمپنیز ہیں ان میں raw materials packing materials work in process اور فنشڈ گڈس ہوں گے ورک ان پروسیس کا جہاں تک تعلق ہے اگر تو وہ سگنیفیکینٹ اماؤنٹ کا نہیں ہے بہت معمولی ہے یا اس کو میجر کرنا بہت مشکل ہے تو شاید ورک ان پروسیس نہ دکھایا جائے لیکن کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ورک ان پروسیس اگر ایویلویٹ ہو سکتا ہے تو اس کو دکھانا چاہیے ورنہ یا وہ اسٹور کا یعنی ان یوزڈ مٹیریل کا حصہ ہوگا یا فنش گڈس کا حصہ تصور کیا جائے گا اور کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ورک ان پروسیس کی ویلویشن پراپر طریقے سے کی جائے اور اس کو بھی اسٹاک ان ٹریڈ میں شو کیا جائے اس کے بعد آئیے انویسٹمنٹس کے اوپر اور یہ وہ انویسٹمنٹس ہیں جو کہ شارٹ ٹرم اس میں سب سے پہلے کوٹڈ انویسٹمنٹس کوٹڈ اور ان کوٹڈ کوٹڈ وہ ہیں جو اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈ ہو رہی ہیں ان کوٹڈ وہ ہیں جو شاید پرائیویٹ کمپنیز ہیں یا جن کی ٹریڈنگ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ نہیں ہوتی کسی نے پبلک کمپنی بنائی لیکن اس کو اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ نہیں کیا تو اب انویسٹمنٹس میں پہلے تو کوٹڈ کمپنیز اور quoted companies available for sale اس کے اندر ایسوسیٹڈ انڈر ٹیکنگز میں اگر ہے کچھ تو اس کی تفصیل آپ بیان کریں گے کتنے شیئرز ہیں اب یہ دیکھیے کہ جی اس پرٹیکولر کمپنی نے دو انویسٹمنٹس کیے ہوئے تھے ایک اے لمیٹڈ میں جو کہ پچھلے سال انویسٹمنٹ تھی لیکن اس سال اس کے اگینسٹ نل کی فگر ہے زیرو کی فگر ہے ڈیش لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ انویسٹمنٹ بیچ دی گئی بی لمیٹڈ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے میں بڑھ گئی ہے پچھلے سال کم تھی فگر اس سال بڑھ گئی اور آپ نے اس میں لکھا کہ جی یہ ہم نے اتنے آرڈنری شیئرز جو ہیں وہ ہم نے اس کے خریدے ہوئے اور اس کمپنی کے اندر کیونکہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ ایسوسیٹڈ کیسے ہوئی ہماری ٹوٹل پرسنٹیج ہولڈنگ کیا ہے تو اس حوالے سے آپ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جی اس میں جو ہم ایکوٹی ہولڈ کرتے ہیں ایکوٹی بیسکلی آرڈنری شیئرز کو کہا جاتا ہے لیکن ordinary shares plus free reserves جو ہوتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے تو اس میں جو ہمارا شیئر ہے وہ تینتیس فیصد تینتیس اشاریہ سکس فائیو پرسینٹ ہمارا اس میں حصہ ہے تو یوں ڈسکلوجر جو ہے کی ریکوائرمنٹس جو ہیں اس انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ مکمل گئی اب ان کوٹیڈ کی طرف آئیے جو کہ اس میں شامل ہے علیحدہ سے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں ان کوٹڈ انویسٹمنٹ میں available for sale associated undertaking ایک ہے جی A B C insurance company اس میں وہی شیئرز ہیں جو پچھلے سال تھے اور اس میں ہم لکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے شیئرز ہیں اس فیس ویلیو کے نامینل ویلیو کے اور اس کمپنی میں ہماری گو ایکوٹی دس فیصد سے کم ہے لیکن اس کمپنی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ شاید ہماری کمپنی کے بھی ممبر بورڈ کے ہیں تو اس وجہ سے ریلیشن شپ جو ہے وہ ایسوسیٹ کے زمرے میں آ جاتی ہے ٹریڈ ڈیٹس اب ٹریڈ ڈیٹس کے حوالے سے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جی انسیکیور ڈیٹس یہ جنرلی ہوتی ہیں کیونکہ کمرشل ٹرانزیکشن روز کا لین دین ہے مال سپلائی ہو رہا ہے ان کو خریدار ہے آپ کے ان سیکور ڈیٹس ہیں کنسیڈرڈ گڈ سب سے پہلے تو اس کی کلاسفکیشن آئی اس سال کتنی ہے پچھلے سال کتنی تھی اور ان کے بابت اگر آپ کوئی ایکسپلینیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ فردر یا فردر تفصیل دینا چاہتے ہیں تو اسی نوٹ کا ایک سب نوٹ بن جائے گا اور وہ بھی نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دیا جائے گا کنسیڈرڈ ڈاؤٹ فل وہ کتنی ڈیٹس ہیں اور ان کے خلاف یا ان کے اگینسٹ پروویژنگ کتنی کی گئی ہے وہ پروویژن کا اماؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ دیا جائے گا اگر ہنڈریڈ پرسینٹ پرووائڈیڈ ہے تو پھر آپ کی جو ڈیٹس ہیں وہ صرف جو گڈ کنسیڈر کر رہے ہیں آپ وہی رہ جائیں گی کیونکہ باقی جو ہے وہ تو ہنڈریڈ پرسینٹ پرووائڈیڈ ہے اب آپ گڈ ڈیٹس یا ٹریڈ ڈیٹس کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ان پہ کوئی کسی قسم کا مارک اپ چارج نہیں کرتے اور یہ کمپنی کی نارمل بزنس کی وجہ سے ارائیز کر رہے ہیں اب فرض کیجئے کہ ایک یا آپ جو اگریمنٹس کرتے ہیں یا کریڈٹ ٹرمز دیتے ہیں کسی کمپنی کو کسی بھی کمپنی کو کسی بھی کسٹمر کو اس میں آپ یہ ڈسائڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو کریڈٹ پیریڈ جو ہے وہ پندرہ دن کا یا مہینے کا یا پینتالیس دن کا کریڈٹ پیریڈ جو ہے وہ دیا ہے اور اگر یہ پینتالیس اس کریڈٹ پیریڈ کے اندر اندر پیمنٹ نہ کریں تو پھر جو ایکسٹرا ڈیز لیں گے اس پہ جو کرنٹ ریٹ آف انٹرسٹ ہے اس کے حساب سے یہ current rate of mark up ہے اس کے حساب سے پر ڈے کے حساب سے جتنے دن کی ڈیلے ہوگی ہم پینلٹی یا مارک اپ ان کو چارج کریں گے جہاں پہ یہ سچویشن ہوگی وہاں پہ یہ چیز اور وہ ٹوٹل اماؤنٹ آف ڈیٹس جن کے اوپر یہ کلوز اٹریکٹ کر رہے ہوں ان کی تفصیل دینا بھی ضروری ہے اسی طریقے سے اگر آپ ارلی پیمنٹ پہ ارلی پیمنٹ پہ یعنی وہ کریڈٹ کی مدت یا میاد سے پہلے اگر پیمنٹ کوئی کر دیتا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ اگری کیا ہے کہ جی ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے تو یہ بات جو ہے یہ آپ کی پالیسی کے اندر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ پالیسی ہماری کمپنی کی ہے کہ ہم اگر جو طے شدہ کریڈٹ پیریڈ ہے اس سے پہلے اگر کوئی پیمنٹ کر دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیں گے یہ چیز بھی پالیسی نوٹ کے ذریعے یہ سامنے آنی چاہیے سو دونوں سائڈیں اس کی کہ جی اگر ہم انٹرسٹ یا mark up beyond delayed payments یا debts payment of debts beyond the credit period اگر وہ ہوتی ہیں تو ان پہ ہم ایک predetermined mark up rate جو ہے وہ چارج کرتے اور اگر ہم ڈیٹس کو جو ارلی پے ہو جاتی ہیں ان پہ ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں فار ارلی ری پیمنٹ تو وہ بھی پالیسی کا نوٹ ہونا چاہیے سیلس پالیسی کا یا ٹریڈ ڈیٹس کے حوالے سے جہاں پہ آپ اس کے بریک اپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اس چیز کو ایکسپلین کریں گے جی یہ پالیسی بھی ہماری اور اگر کیونکہ عام طور پہ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے جو ڈیٹرز ہیں اور کریڈیٹرز ہیں ان کا ایج انالیس کرتی ہیں اور وہ اگر اس میں سے نظر آ جائے کہ جی مثال کے طور پہ یہاں پہ جو کنسیڈرڈ گڈ ہم شو کر رہے ہیں اس میں سے ایکس اماؤنٹ جو ہے وہ اوور ڈیو تھے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نوٹ کے اندر کہ جی ان ڈیٹس میں سے اتنا اماؤنٹ جو کہ اوور ڈیو ہو گیا will attract mark up at the rate of so and so for on a per day basis یا whatever until such time the payment is made تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں آپ آگے چلے loans advance deposits prepayments and other receivables current portion of loans to employees considered good and secured اگر کوئی ہے کیونکہ advances to employees long term بھی ہو سکتے ہیں لونز لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سے جو بارہ مہینے کے اندر اندر وصول ہونے وہ کرنٹ ایسٹس کے اندر آئیں گے advance unsecured considered good to employees to suppliers customs income tax advance tax جو پے کرتے ہیں سیلز ٹیکس یہ تمام تفصیل جو ایڈوانس ٹیکسز ہم نے پے کیے ہوئے ایڈوانس سیلریز کے اگینسٹ امپلائیز کو کئی دفعہ ہم ایڈوانسز دیتے ہیں سپلائرز ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ ایڈوانس میں ہمیں دس فیصد ایڈوانس میں پیسہ دے دیجئے پانچ فیصد دے دیجئے وغیرہ وغیرہ تو وہ بریک اپ اس کا جو ہے اس کے بعد ڈپازٹس اب ڈپازٹس ایک ہم نے کہے سیکیورٹی ڈپازٹس تھے یہ ڈپازٹس کہ جی ہم نے letters of credit L C bank کے ساتھ کھلوائے ہوئے ہیں اور ایل سی کھلوانے کی ایک شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کے اگینسٹ مارجن رکھا جائے گا بینک مارجن رکھے گا جس کے اوپر آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے کہ نہ ملے تو وہ ڈپوزٹ جو ہیں ان ایل سیز کے اگینسٹ ان کا اماؤنٹ اور پھر پری پیمنٹس جو ہیں ان کو آپ نے شو کرنا ہے ادر ریسیویبلس اگر کوئی ہے تو وہ ان کی تفصیل دیں گے آپ کیا کمپنی ہے کس سے ریسیو کرنا ہے کیوں کرنا ہے یا تفصیل اس کی بیان کریں گے اکروڈ انٹرسٹ یعنی جو آپ کو انٹرسٹ ریسیو ہونا ہے وہ آپ لکھیں گے اس کا اماؤنٹ جو ریسیویبل تھا یعنی تیس جون کو ریسیو ہو جانا چاہیے تھا لیکن دو جولائی کو چھ جولائی کو دس جولائی کو وہ ایکچولی آپ کے اکاؤنٹ میں آیا یا آپ کے پاس پیسہ آیا سیلز ٹیکس کا اگر ریفنڈ ہے کوئی تو اس کا ذکر علیحدہ ہوگا اور اس کے علاوہ کو متفرق اگر معاملات ہیں جو کہ وصول ہونے ہیں اور ان تمام کے اگینسٹ اگر کوئی پروویژن آپ نے کی ہوئی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ ہمیں چیز نہ ملے تو وہ پروویژن جو ہے اس کا بھی اس کو اس میں سے سبٹریکٹ کیا جائے گا اور یوں یہ پوزیشن آپ کی آ جائے گی تفصیل آگے بیان کرنے کے لیے کہ جی آپ ایڈوانسز جو ہیں وہ انٹرسٹ فری ہیں یا نہیں ہیں کیسے ہیں کتنا اماؤنٹ ہے ٹوٹل جو کہ آپ ایگزیکٹو سے وصول کرنا ہے اور کیا اس میں چیف ایگزیکٹو اور ڈائریکٹر حضرات سے جو کوئی وصولی ہے وہ شامل ہے یا نہیں ہے عام طور پہ وہ اس میں شامل نہیں ہوتا اس کو سے دکھایا جاتا ہے یہ ایکسپلانٹری نوٹس ہیں اور یہ ہر جگہ پہ ریفرنس جو ہے وہ مین نوٹ کا جو ہے وہ آتا ہے finally cash and bank balances جہاں پہ کیش ایٹ بینک کو علیحدہ سے جس میں کرنٹ اکاؤنٹس سیونگ اکاؤنٹس کو علیحدہ علیحدہ دکھائیں گے آپ اور جو ہے اس کی تفصیل کے لوکل کرنسی میں کتنا ہے فارن کرنسی میں کتنا ہے یہ آپ دکھائیں گے تفصیل کیش ان ہینڈ کیا ہے وہ بھی اس میں دکھایا جائے گا تو یہ تمام چیز جو ہے یہ نوٹس میں آپ پیش کرتے ہیں اس تفصیل کے ساتھ کرنٹ ایسٹس کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور یوں asset side of the balance sheet کو ہم نے کمپلیٹ کیا آئندہ کے لیکچر سے ہم liabilities side of the balance sheet پہ آئیں گے اجازت دیجیے خدا حافظ اور شکریہ